في فی كلامنا سیدنا مولانا محمد فی آخر آخری معزز سامین کرام اللہ تبارک تعالی حضرات انبیاء علی نبینا علیہم تو والسلام کو جب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں تو ان کو اپنی طرف سے کچھ قدرتی نشانیاں اللہ تعالی مرحمت فرماتے ہیں نبوت کی علامت کے طور پر نشانی کے طور پر اور یہ وہ امور ہوتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے یہ وہ کام ہوتے ہیں جو ہر آدمی کر نہیں سکتا اس کو خرق عادت کہتے ہیں عادت کے خلاف جیسے پیاس لگے تو آدمی پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے لیکن اگر کوئی آگ کھائے تو یہ خرق عادت عادت کے خلاف ہے آدمی چلتا ہے زمین پر قدم کے ٹکاؤ کے لیے پیروں تلے سہارا چاہیے اور ٹھوس سہارا لیکن پانی پر چلے ہوا پر چلے یہ عادت کے خلاف ہے اس کو خرق عادت کہتے ہیں آدمی کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے برس ہاں برس تک وہ سانس کے بغیر رہے پانی کے بغیر رہے غذا کے بغیر رہے اس کو کہتے ہیں خرق عادت سام کے ڈسنے سے بچوں کے ڈک مارنے سے آدمی میں زہر سرایت کر جاتا ہے اور اگر یہ زہر سب میں قاتل ہو تو آدمی مر جاتا ہے لیکن اگر کوئی ہزاروں سانپوں سے ڈسا جائے اور بچھوں سے ڈنک مارا جائے اور اس کی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے اس کو خرق عادت کہتے ہیں یہ عادت کے خلاف ہمارے عادت کے خلاف کام اللہ کی طرف سے ہو تو اس کو قدرت کہتے ہیں ہمیں دنیا میں کوئی چیز بنانے کے لیے اسباب چاہیے اللہ نے زمین بنائی آسمان بنایا اسباب کے بغیر آدم علیہ سلاط تو سلام کو بغیر اسباب کے بن ماں باپ کے پیدا کیا تو ایسی چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں ان کو قدرت الہیہ کہا جاتا ہے آم کے درخت میں آم نکلتا ہے سیزن میں نکلتا ہے لیکن ابھی وہ زمین سے کومپل نکلی تھی تھوڑا سا پودا نکلا تھا اور اس میں آم نکل آیا انار نکل آیا امرود نکل آیا یہ عادت کے خلاف ہے ہم اس کو کہیں گے کہ قدرت الہیہ ہے اللہ کی طرف سے ایسی قرق عادت چیزوں کو جو اللہ کی طرف منسوب ہوں ان کو اللہ کی قدرت کہا جاتا ہے اللہ تعالی کبھی یہ چیزیں حضرات انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام کو اپنی مرضی سے جس وقت چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے اللہ تبارک تعالیٰ عنایت کرتے ہیں معجزے میں پیغمبر مختار کل نہیں ہوتا اسے پور نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے وہ موجزہ دکھا دے معجزہ کے معنی آجز کرنے والے کے ابو جہل نے آقا سے کہا آپ ان کنکریوں سے کلمہ پڑھوائیے کنکریاں کلمہ نہیں پڑھتی اور کنکریوں کا کلمہ پڑھنا پیغمبر کے ہاتھ ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو موجزہ کہیں گے اور کنکروں کا خلاف عادت کلمہ پڑھا جا رہا ہے ہر عادت ہے اور پیغمبر کو اللہ کی قدرت سے موجزہ ملتا ہے اگر پیغمبر موجزے پر قادر مطلق ہوتا کہ جب چاہے وہ معجزہ دکھائے جیسا چاہے دکھائے تو ایک وقت وہ تھا کہ اہل مکہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کھجور کے درخت اگا کر بتائیے گا اور پہاڑوں سے میٹھے پانی کے چشمے نکال لیے اگر موجزہ آقا کے ہاتھ میں ہوتا آقا درختوں کو اگا دیتے اور پہاڑوں سے پانی کے چشمے نکالتے آقا کے ہاتھ میں موجزہ نہیں ہے پیغمبروں کے ہاتھ میں موجزہ نہیں ہے نبیوں کے ہاتھ میں موجزہ نہیں ہے اللہ جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اتنا ہی اسی وقت دیتا ہے اسی لیے بریلیوں کو غلط فہمی ہی بھی کہ پیغمبر نے اپنے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا دو ٹکڑے ہو گئے کنکریوں کو اٹھایا تو کلیما پڑنے لگے کھارے پانی کے چشمے میں آپ نے اپنا لعاب آب ملایا تھوکے مبارک ملایا میٹھا ہو گیا تو آپ مختار کل ہیں یہ جو چیز دی گئی اللہ کی اجازت سے اللہ کی مرضی سے جب چاہے دی گئی ورنہ آپ کے دشمنوں نے آپ پر الزام لگایا ان شانیہ کا حول اختر اللہ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو نسل ہے آپ کے جو دشمنوں کی نسل ہے وہ ختم ہونے والی ہے آپ پر الزام لگایا آپ کا کوئی مرد بچہ نہیں ہے قدرت کے طور پر معجزے کے طور پر آپ ایک بچہ پیدا کرتے اور اس بچے کو باقی رکھتے معجزے کے طور پر آپ کی بس کی بات نہیں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جوان ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے مکے کے کافروں نے مشرکوں نے اہل عرب نے تانا دیا آپ کی نسل ختم ہو گئی آپ کا حسب و نصب مٹ گیا آپ کی کوئی نرینا اولاد نہیں مرد بچہ نہیں موجزہ ہاتھ میں ہوتا تو پیغمبر حضرت ابراہیم کو مرنے سے بچا لیتے بطور موجزے کے پیغمبر اللہ کی قدرت کے سامنے مجبور ہے اللہ جب چاہتا ہے پیغمبروں کو موجزہ دیتا ہے یہی بریلوی لوگوں کو مغالتا ہوا علم غیب کے سلسلے میں اللہ نے پیغمبروں کو علم غیب اتنا دیا جب ان کو ضرورت تھی ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دس چیزوں کے بارے میں مجھے سوال کرو گے ان ایک نمبر سوال تمہارا یہ اس کا جواب یہ دو نمبر یہ اب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو پیغمبر علم غیب رکھتے ہیں اللہ نے ان کو اس وقت آنے والے صحابی کی حالت کو منکشف کر دیا اس وقت اتنا علم غیب ان کو دے دیا تو انہوں نے بتا دیا یہودن عورت ایک یہودی عورت تھی آپ کو دعوت کی کھانے میں زہر ملا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم غیب رکھتے تو زہر ملا ہوا کھانا کھاتے آپ علم غیب کی روشنی میں آپ پہچان لیتے کہ اس کھانے میں زہر ہے ایک کریے والے دھوکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخواست کی کہ ہم لوگ مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے آپ حافظ کو بھیجیے قاری کو بھیجیے ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاریوں کی ایک جماعت کو حافظوں کی ایک جماعت کو اس قریے کے اندر بھیجا کلام پاک سکھانے کے لیے لیکن دھوکے سے ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا شہید کر دیا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھنے والے ہوتے تو پہچان لیتے کہ ان لوگوں کے ارادوں میں کھوٹ ہے اور ان صحابہ کرام کو شہید ہونے سے بچا لیتے قتل ہونے سے بچا لیتے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پر توہمت لگی سارا مدینہ طیبہ پریشان ازواج متحرات پریشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان چہرے پر کی مسکراہٹ دور ہو گئی خوشی دور ہو گئی غم تاری ہو گیا علم غیب رکھتے اپنے علم غیب کے ذریعے سے پہچان لیتے یہ تحمد صحیح ہے یا تحمد غلط ہے تو یہ نبی کے یہ جو موجزے اور نبی کے وہ علم غیب کے مظاہرے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹیمپروری طور پر عارضی طور پر اللہ نے یہ علم غیب کا وصف ٹیمپروری نبی کو کبھی دے دیتے ہیں یہ ان مثالوں کو سامنے رکھ کر ہمارے نبی وختار کل ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اب نبی کو کہا تو ولی کو کہا کہ لڑکا چاہیے جاؤ اجمیر شریف جاؤ لڑکی چاہیے جاؤ فلاں مزار میں جاؤ کاروبار میں ترقی چاہیے جب پیغمبر اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اور ان کا لقب ہے طیب اور طاہر ان کو نہیں بچا سکے تو ان کی جوتیوں کے صدقے میں جو اولیاء کرام بنے جو ابدال بنے اور جو ولی بنے کیا وہ لڑکا دیں گے وہ مختار کل کیسے ہوں گے آپ فرماتے ہیں میرے چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے گھر میں نمک کم بڑھ جاتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو پیغمبر اپنے چپل کے تسمے کے لیے اللہ سے مانگنا سکھائے کیا وہ پیغمبر کی یہ تعلیم ہو سکتی ہے کہ اس کی امت اپنے اولیاء سے جا کر بھیک مانگے اولاد مانگے روزی مانگے صحت مانگے اگر یہ ہو جاتا ہے یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے چھ لڑکیاں ہوئی اور لڑکا نہیں ہو رہا تھا میں نے کئی منتیں کی مرادیں کی عمرہ کیا حج کیا مدرسے کو چندہ دیا مسجد کو دان دیا صدقہ دیا خیرات دیا سب کچھ کیا لیکن کسی کے بتانے پر اجمیر کی درگاہ میں گیا اور چھٹی شریف کی پلا کیا تو دیکھو نہ عمرے سے جو کام ہوا نہ حج سے جو کام ہوا نہ اولیاء کی دعاؤں سے جو کام ہوا اب اجمیر شریف کی درگاہ سے وہ کام ہو گیا پیرانی ماں نے یہ کام کر دیا حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے انا ذنی ابدی بھی اللہ فرماتے ہیں میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو اجمیر کی درگاہ کو جانے سے کیا ملا تروپتی جانے والوں کو وہاں بھی مل جاتا ہے دینے والا میں ہوں لیکن تیرے ارادے پر تیری نیتوں کو میں بھاپنا چاہتا ہوں امتحان کرنا چاہتا ہوں جائیے دیکھیے تروپتی کی مندر کے اندر سائی بابا کے آشرم کے اندر لاکھوں لوگ کہتے ہیں میری صحت صحیح ہو گئی میرا کاروبار اجڑا ہوا تھا بن گیا میری اولاد میری متی پر بردار ہو گئی کیا وہ صحیح ہو گئے سائی بابا اور ترومتی مندر کے دیوی دیوتا الحاظ ملّہ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا جو چیز عادت کے خلاف اللہ کی طرف منسوب ہو اس کو قدرت کہتے ہیں پیغمبروں کی طرف ہو اس کو موجیزہ کہتے ہیں اور ولی اگر وہ کام کرے خرق عادت کام کرے اپنے مسلح کو ہم زمین پر بچھاتے ہیں لیکن یہ اللہ کا ولی پانی پر بچھاتا ہے سمندر پر بچھاتا ہے اس کو کہیں گے کرامت اللہ کی طرف ہو تو قدرت پیغمبروں کی طرف ہو تو موجزہ اور اولیاء کی طرف ہو تو کرامت اور یہ تینوں چیزیں یہ تینوں چیزیں اللہ کی اجازت سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی وہ شوبدہ بازی ہوں گی یعنی ایک آدمی دیندار نہیں ہے داڑھی مڈا ہے عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں ارے بھائی تم نماز نہیں پڑھتے کیسے ولی کہتا ہے کہ میں نماز کے وقت مکئی مکرمہ چلا جاتا ہوں مدینہ طیبہ چلا جاتا ہوں میں بیت المقدس چلا جاتا ہوں تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو ہم اس کی بات کو اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ اس لیے کہ کرامت کے لیے ولایت ضروری بزرگی ضروری اور ولایت کے لیے متبی سنت ہونا ضروری کہ سنت کے راستے پر وہ چلنے والا ہو اس کا چہرے کا داڑھی مڈا ہونا عورتوں سے بے پردہ ہونا دولت کا حریص ہونا دنیا کا لالچی کتا ہونا اور جو ہے اپنے آشرم کے اندر اور اپنے خانخواہ کے نام پر عورتوں کو ٹھگنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ولی نہیں جو چیزیں دکھا رہا ہے وہ چوتھی چیز ہے شوبدہ بازی قدرت اللہ کی طرف سے موجزہ پیغمبروں کی طرف سے کرامت ولیوں کی طرف سے اور شوبدہ بازی فاسقوں فاجروں کافروں مشرکوں بددینوں کی طرف سے یعنی اگر کوئی بدین داڑی مڈا بے نمازی عورتوں سے بے پردگی کرنے والا ان کے جسموں کو چھونے والا تعویز پلیتے کے نام پر لوٹ کرنے والا بدکاری کرنے والا آنکھوں کی عیاشی کرنے والا دین سے ہٹا ہوا اگر خرق عادت خلاف عادت اگر کوئی کام وہ بتاتا ہے تو نہ وہ قدرت ہے نہ وہ موجزہ ہے نہ وہ کرامت ہے بلکہ بازی ہے جیسے کہ سائی بابا کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ہاتھ کو ایسے کیا سونے کی زنجیر دے دی چمٹی کی واچ دے دی کسی کو اٹلی دے دی کسی کو کپڑا دے دیا کسی کو ڈالر دے دیا ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے وہ شیطان کہیں سے چرا کر ان کے ہاتھ میں وہ چیز رکھ دیتا ہے اور وہ آدمی سامنے والے کو وہ دے دیتا ہے اس لیے کہ دنیا میں کسی آدمی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مری ہوئی مکھی کو دوبارہ پیدا کر سکے مرے ہوئے مچھر میں جان ڈال سکے جائے کہ وہ چمٹی کی واچ لائے سونے کی زنجیر لائے ڈالر لائے مٹھائی لائے کوئی اور چیز لائے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں شیطان اور خبیص اور ابلیس اس کے پیچھے رہتا ہے انسانوں کے ایمان اور انسانوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک شیطان اس کا معامل اور مددگار اور ہیلپر بن کر جو ہمیں نہیں دکھتا وہ ہاتھ کیا تو شیطان اس کے ہاتھ میں زنجیر رکھ دیتا ہے وہ ہاتھ کیا تو ہاتھ میں پان رکھ دیتا ہے پان کے اندر آگ لگا دیتا ہے تو سامنے والے سمجھتے ہیں یہ اللہ والا ہے اور اس کے اوپر کرامت ظاہر ہو رہی ہے موجزہ اللہ کے ہاتھ میں قدرت اللہ کے ہاتھ میں موجزہ پیغمبروں کے ہاتھ میں کرامت اہل اللہ کے ہاتھ میں اور شوبدہ بازی یعنی جو ہر قیادت کام ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی پیر کوئی مرشد کوئی مجاور کوئی عامی یوں کپڑے میں آگ دکھا دے یوں دیوار کے اندر روشنی دکھا دے یوں ناریل کے اندر خون دکھا دے یوں لیمو کاٹا اور اس کے اندر خون رسنے لگا اس کو بازی کہتے ہیں اور یہ بازی آنکھوں کی خفیہ ایک کرتب ہوتی ہے یا جادوگری ہوتی ہے یا ابلیس کا عمل ہوتا ہے بہرحال یہ خرق عادت کی قسمیں ہیں ان میں ایک قسم جو معجزہ ہے اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسا علیہ السلام کو ان کو لاٹھی دی وہ لاٹھی پتھر پر مارتے پانی نکل جاتا دریا میں مارتے راستہ بن جاتا حضرت عیسا علیہ السلام سلام کو اللہ نے موجزہ دیا کہ اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی لنگڑے لولے پر ہاتھ پھیرتے وہ چنگا ہو جاتا مردے کی طرف کہتے تم بھی اللہ اللہ کی اجازت سے تو کھڑا ہو جا تو مردہ زندہ ہو جاتا ہر پیغمبر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے موجزہ دیا امام الانبیاء سید الانس سید الجن شافی محسر ساخی کوثر شفیع المسلمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام انبیاء کے سردار ہیں تمام رسولوں کے سردار ہیں اور تمام مخلوق کے سردار ہیں تمام اولین اور تمام آخرین اور ان سو جنات کے سردار ہیں تو ہر پیغمبر کو جو معجزہ دیا گیا ان کے شاعن شان دیا گیا ہر جس پیغمبر کو جو کتاب دی گئی ان کے شاعن شان دی گئی آخا کو جو معجزے دیے گئے آخا کے شاعن شان دیے گئے ہزاروں معجزے آپ کے ہیں آپ کا چلنا معجزہ آپ کا بولنا معجزہ آپ کا سونا معجزہ آپ کا کھانا معجزہ ہم سوتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے آخا سوتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں تنام و آئینہ یا ونا یا نام و قلبی میری آنکھ تو سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے ہم بیٹھے ہیں آگے کی سم دیکھ سکتے ہیں آپ بیٹھے ہیں قبلے کے روپ دیکھ سکتے ہیں آخا اگر بیٹھتے ہیں پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں آگے کی طرف بھی دیکھتے ہیں دائیں کی طرف بھی دیکھتے ہیں بائیں کی طرف بھی دیکھتے ہیں آقا کی ہر چیز موجزہ ہے آپ کا موہ مبارک موجزہ ہے آپ کی داڑھی مبارک کا بال موجزہ ہے آپ کا تھوک کا ذرہ موجزہ ہے آپ کا خون مبارک موجزہ ہے آپ کا استنجائے مبارک موجزہ ہے آپ کا خزائے حاجت کرنا موجزہ ہے خزائے حاجت اگر ہم سے ہو جائے تو ہماری بیگم ہمارے بچے ناک پر کپڑا رکھیں گے ہے اللہ اسے کب اٹھائے گا سارے گھر کے اندر بدبو کر رکھا ہے جس اولاد کے لیے تم مرتے ہو اور جس جورو کی غلامی میں اپنی زندگی گزار رہے ہو جب وہ وقت آئے گا کہ بٹ پر پڑے پڑے استنجا کرو گے بیت الخلا کرو گے یہی بیگم چپ چپ آ آ جو ہے راتوں کی تنہائی میں چپکے سے اپنے اوپر غلاف ڈال کر کسی عامل کے پاس جائے گی حضرت کچھ تو کرو کہ یہ دنیا سے جلدی چلا جائے اس کے رہنے سے کچھ جس کی غلامی میں جس کا ہائزون و نفاس پہ رہے اور جس اولاد کے لیے پالنے پرورش کرنے کے لیے خدا سے ناتا توڑا اپنی جنت سے ناتا توڑا اپنے خبر کے آرام سے ناتا توڑا یہ اولاد جب عشق و محبت کے فریب کے چکر میں پڑ کر جب ان کے گھر کے اندر ان کی بیوی آئیں گی آپ کی بہو آئے گی تو یہ بھی جائیں گے اور کہیں گے حضرت جی دعا کیجئے گا اللہ کے یہاں یہ چلا جائے کم سے کم وہاں تو آرام سے رہے اللہ کی قسم ہمارے پاس ایسی درخواستیں آئی ہیں ہمارے پاس ایسی دعاؤں کے درخواستیں آئی ہیں کہ بیگم نے شوہر کے لیے موت کو مانگا ہے اولاد نے ماں باپ کے لیے مانگا ہے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں لیکن آقا خزائے حاجت فرماتے زمین کے سارے حصے تڑپتے کہ آقا کا خزائے حاجت مجھ میں سما جائے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ نہیں پاتے زمین لڑ کر خوشبو سے زیادہ عطر امبر سے زیادہ آپ قضائے حاجت فرماتے تھے آپ سرافا موجزہ تھے حضرت بیوی آمینا کے حمل میں تھے موجزہ تھے گود میں تھے موجزہ تھے بچپنا موجزہ تھا جوانی موجزہ تھی اور نبوت کے کارنامے اور اللہ نے جو قرآن آپ پر نازل کیا اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک ہر تو موجزہ ہے ہی لیکن علماء فرماتے ہیں ان موجزات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب سے عجیب و غریب معجزہ معرکت العرا معجزہ جو آپ کو مرحمت فرمایا اور جو علماء اور بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی ستائیس تاریخ کو پیش آیا جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں یہ معجزہ جو معراج کا معجزہ ہے اور اسرا کا معجزہ ہے ان معجزوں کے اندر ایک نمایاں خصوصیت اور ایک نمایاں کمال رکھتا ہے اور یہ وہ معجزہ ہے کہ یہ معجزے کی بھنک کسی پیغمبر کو نہیں لگی ہے اور اگر کسی کو لگی ہے تو اس امت سے ملتی جلتی جو امت تھی وہ امت بنو اسرائیل ہے اور بنو اسرائیل کے پیغمبر کون تھے حضرت موسا علیہ سلاط وسلام اس معجزے کا زیرت اس معجزے کا پرتو اس معجزے کا سایہ اگر سوالات پیغمبروں میں کسی کو ملا ہے حضرت موسا علیہ نبی علیہ سلاط وسلام کو ملا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جہاں اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے <coughs> معجزے کا ذکر فرمایا ہے عجیب بات یہ ہے عجیب کلام پاک کے لفظ لفظ میں کلام پاک کے ایک آیت اور دوسری آیت کے کلیکشن میں کلام پاک کی ایک صورت اور دوسری صورت کے اندر نیٹ ورکنگ کے اندر خدا کی قدرت کا عجیب اس کے اندر مظہر ہے اور کلام پاک کا عجیب اعجاز ہے کلام پاک کی ایک سو چودہ صورتیں دماغ کی کھڑکی کھول کر اللہ کی ہدایت مانگ اللہ سے ہدایت مانگ کر قرآن شریف کی حکم اور قرآن شریف کے اسرار یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مرامت فرماتے ہیں بڑے تدبر کے ساتھ چوکنا ہو کر بڑی ہوشیاری کے ساتھ آپ سواد پر کلام پاک کی ایک سو چودہ سورتیں سورہ بخرا کلام پاک کی صورت سور فاتحہ سورہ فلک سور ناس سور اخلاص لیکن اللہ نے کلام پاک کے اندر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ کو بیان کیا تو کلام پاک کے پندرہویں پارے کی پہلی سورت جس کا نام رکھا سورہ اسرا اسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں کے دو پارٹ ہیں دو حصے ہیں ایک آپ نے اپنے گھر سے جس گھر میں آپ آرام پر رہے تھے اس گھر سے نکل کر بیت المقدس تک سفر کیا راتوں رات اس کو اس طرح کہتے ہیں بیت المقدس کے اندر تمام پیغمبر سب بستہ جمع آتے آپ امام الانبیاء بنے امامت فرمائی براہ آیا امین آئے اور آپ کو وہاں سے پہلے آسمان ساتواں آسمان اللہ کا رش پکانا کعبہ قوسینی او ادنا اتنا قریب جتنا تیر اور کمان قریب ہوتا ہے اللہ کے قریب گئے اس میراج کے سفر کا پہلا حصہ جو آپ نے حضرت امی رضی اللہ تعالیٰ کے مکان سے بیت المقدس تک گئے اس کو اسرا کہتے ہیں بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کا جو سفر کیا اور آپ تشریف لے آئے اس کو میراج کہتے ہیں اسرا اور معراج یہ دونوں ملیں گے آپ کے معراج کا سفر مکمل ہوگا کلام پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عجیب و غریب حیرت انگیز موجزے کو جب ذکر فرمایا تو سورہ قیامہ میں سورہ دہر میں سورہ ملک میں سورہ یاسین میں سورہ رحمان میں نہیں بلکہ سورہ اسرا میں اور اس کو رکھا اللہ نے پندرہویں پارے میں اور یہ وہ صورت ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کے بارے میں اللہ نے واقعات کو کھول کھول کر رکھا قرآن شریف کھول لیے گا آپ سبحان الدی اسرامدی لئیلم من المسد الحرام الل مسجد باركنا بارت نا من لنوریہ آیا هو السميع البصير یہ پہلی آیت ہے دوسری آیت وہ آتینا موسل کتاب کہ ہم نے حضرت موسا کو کتاب عنایت کی معراج کے واقعے کے اندر پہلی آیت کے اندر آخا کے معراج کے سفر کے پہلے حصے کو ذکر کیا اپنی قدرت کا ظہور فرمایا آخا کی شان کا ظہور فرمایا اور پھر اس کے بعد جو آیت اللہ نے لائی وہ آتینا موسل کتاب ہم نے حضرت موسا کو کتاب دی بتا بتائیے کہ میراج کا اسرا کا حضرت موسا کو کتاب دینے سے کیا سمبند اور کیا تعلق ہے علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبروں میں کسی پیغمبر کو میراج نصیب نہیں ہوئی پیغمبروں میں کسی پیغمبر نے اللہ کے اتنا قرب حاصل نہیں کیا جتنا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے تو حضرت موسا علیہ السلام کو میراج کا جو عکس ملا پرتو ملا زیرکس ملا سایہ ملا وہ یہ ملا کہ اللہ نے کہا بھی عبادی اے موسا میرے بندوں کو لے کر ایک مقام پر آپ آ جائیے حضرت موسا کی معراج دیکھیے کہ فرماتے ہیں اے موسا آپ بنو اسرائیل کو لے کر ایک مقام پر آ جائیے مقام پر آئے تو کہنے لگے دور پہاڑ تھا وہ تور پہاڑ کے قریب گئے فخلا نالک ان قبل وادل مقدس ہوا اے موسا آپ میرے پاکیزہ آپ عرش پر نہیں گئے ساتویں آسمان پر نہیں گئے حضرت ہارون سے ملاقات حضرت عیسیٰ سے ملاقات حضرت یحییٰ سے ملاقات حضرت ابراہیم نا نا نا اسی دنیا میں اسی سرزمین پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام تور ہے وہاں بلا رہے ہیں اللہ اور بلا کر فرماتے ہیں کہ اے موسا تم اپنے چپل کو نکالو آئے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ فرمایا اے موسا چالیس راتوں کو تم یہاں مکمل کرو اعتکاب کرو میراج نہیں اللہ سے ملاقات آسمان پر نہیں زمین پر تور کے پاس اور اللہ لے کر نہیں آیا حضرت موسا کو حکم دیا کہ تم چل کر میرے تور پہاڑ کے پاس آؤ آتے ہی اتنا جلدی مسئلہ حل نہیں شب گزاری دن گزارو چالیس دن فاطمہ فاطمہ کہا کہ تم بواد نہ موسا سناسی لیلا کہ ہم نے تیس دن راتوں کا وعدہ کیا پھر اس کے بعد کہا کہ دس دن اور بڑھاؤ تیس دن گزرے بیتاب تھے حضرت موسا پھر اس کے بعد کہے حضرت موسا نے ارینی اے اللہ تیری تجلی دکھا فرمایا کہ لل سرانی دیکھو نزاکتیں دیکھو حضرت موسا علیہ السلام کی میراج میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے میں ان کو حکم دیا کہ چل کر آؤ چپل نکالو ادب بستہ آؤ تیس دن تیس رات گزارو بیتابی ختم ہوئی کہا کہ دس دن پورا کرو چلا کرو چلا مکمل ہوا کہا ارینی اے مولا تو مجھے دکھ جا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں کہا کہ لن ترامی اے موسا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ آپ کو دکھانا پڑے گا فرمایا کہ ایک کام کرو کہ مجھے میرا دیدار میرا جلوہ میرا جمال اور میرا وجہ دیکھنے کے بجائے میں اپنی ایک چھوٹی سی تجلی تور پر ڈالتا ہوں دیکھو اگر اس وہ اس کو برداشت کر لے تو پھر اگلے مرحلے کے اندر ہم تمہیں لے جائیں گے یہ حضرت موسا کی میراج ہے اللہ نے تجلی ڈالی فخر موسا صحیح حضرت موسا علیہ سلاط و سلام بے ہوش ہو کر گر گئے یہ موسا کی میراج ہے اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کے اندر سورہ اسرا کے اندر اپنے پیغمبر کے بس اپنے پیغمبر کے موجزے کے کمال کو بیان کرنے کے لیے کیا کہتا ہے سبحان اللہ اسرا بھی اب بھی پاک ہے وہ ذات اسرا کے معنی آتے ہیں لے چلنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے ہم نے ان کو لے چلا اور حضرت موسا علیہ السلام خود چل کر گئے تھے یہ شان ہے آپ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی موسا کو چل کر آنا پڑا تیس دن گزارنا پڑا اور چلا پورا کرنا پڑا اور رویت کو دیدار کو مانگنا پڑا وہ بھی نہیں ملا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا جب موجزہ بیان کیا اپنی جو قدرت کو اور پیغمبر کے موجزے کو معراج کو سبحان اللہ اسرا اسرا کے معنی آتے ہیں خود چلنے کے نہیں کوئی لے کر چلنے کے اللہ لے کر چلا یہ آقا کی ذات اللہ کو اتنی محبوب اور اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ نے ان کی میزبانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ خود ان کو لے کر چلے اسرا لئی لا میرا دن میں بھی ہو سکتی تھی لا محبوب اپنے محب سے جو سرگوشی کرتا ہے وہ رات کی تنہائی میں کرتا ہے رات میں حضرت اولیاء کرام اور اللہ کے محبوب بندے جو مراحل سیکنڈوں میں طے کر لیتے ہیں دن میں عبادت کرنے والے برسوں میں وہ مراحل نہیں کرتے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخا کو جو میراج نصیب فرمائی وہ راتوں رات نصیب فرمائی دل میں نہیں فرمائی اسرا کے معنی آتے ہیں لے چلنے کے لئے رات کے ایک حصے میں عربی بڑی عجیب و غریب زبان ہے لئے لن جب دو زبر اس پر آ جاتا ہے پوری رات بھی نہیں رات کا اتنا کم حصہ اتنا کم حصہ کہ محدثین نے جب لکھا اور اس کی تشریح کرنے والوں نے لکھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے اندر گئے کہ آپ کا جسم گویا کھویا ہی نہیں اپنی ہی جگہ پر تھا یہ گئے یہ آئے جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں بسترے کی گرمی ختم نہیں ہوئی کنڈی اور جو چین ہوتی ہے جو اغل کے طور پر لاکھ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کی حرکت قتل نہیں ہوئی اسرا لم ملل مسجد الحرام الل مسجد الفسا ایک اتنا حصہ اسی لیے بہت سارے جو دانشور ہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو کہتے ہیں کہ جسم یہی تھا صرف روح جا کر آ گئی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا کہ اب بھی ہی کہ اپنے بندے کو لے کر گیا یہ اپنا بندہ عبد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی روح کو عبد نہیں کہتے بلکہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی نے اور آج کے جدید علوم و فنون نے معراج کی اس جو ہے جو معجزے کی کیفیت ہے اس کے شکوک و شبہات کو دور کر دیا کہ انسان جب اتنی ترقی کر سکتا ہے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی استعمال کر کر راکٹ ٹیکنالوجی استعمال کر کر وہ چاند پر اور مریخ پر اطارت پر زحل پر اور مشتری پر کمندے ڈال سکتا ہے تو ان کو پیدا کرنے والا رب اپنے محبوب کو ایک رات کے ذرے حصے میں کیا ان کی سیر نہیں کرا سکتا اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا اسرا کا ذکر کیا اور دوسری آیت کے اندر فرمایا وہ آتینا موسل کتاب ہم نے حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کو کتاب دی اے لوگوں اے بنو اسرائیلوں اے یہودیوں اے نسارا اے عیسا عیسائیوں اے دنیا کے فرق باطلا اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں معاج کا مجزا ملا حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کا ان دونوں کے اندر موازنہ نہ کرو اور کلام پاک کا کالا فما کا پارا جس میں سور رحمان ہے سورہ رحمان جس پارے میں ہے کالا فما وہاں پر اللہ نے ون نجمی ادا ہوا یہ جو سور نجم ہے اس کے اندر معراج کے واقعے کو بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی شان دیکھیے سورہ نجم سے پہلے جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ تور ہے تور اور یہ وہی تور ہے کہ اللہ نے حضرت موسا سلاط سلاۃ وسلام کے معراج کی انتہا تھی تور حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کے معراج کا اینڈنگ سین آخری سین اللہ نے پہلے سورہ تور رکھا کلام پاک کی جو سورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ترتیب نہیں دی کہ سورہ فاتحہ ایک نمبر پر سورہ بقرہ دو نمبر پر ایک سو تیرہ نمبر پر سورہ فلک ایک سو چودہ نمبر پر سورہ ناس نا یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے تو کلام پاک کے اندر سورہ نجم کالا پوا کے پارے کے اندر جہاں ہے وہاں سے پہلے جو سورت ہے اس سورت کا نام تور ہے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے محبوب جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور اسرا کے معجزے کو پڑھنے والوں ذرا حضرت موسا کے معجزے کو تو دیکھو ان کی معراج کو تو دیکھو سورج تور تو پڑھ کر دیکھو کہ ان کی معراج ٹور پہاڑ پر ختم ہو گئی اور میں اپنے محبوب کو لے کر گیا ثم دنا پت فکانا کابا قوسینی او دنا خو ما اوہا ایک ایسے مقام پر لے کر گیا کہ جبر اس منزل سے کوسوں پہلے الگ ہو گئے آقا نے پوچھا اے رفیق سفر کیا آپ مجھے چھوڑ کر داغ مفارقت دے کر چلے جائیں گے جبریل امین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ جا سکتے ہیں ورنہ جبرائیل کی مجال نہیں کہ جبرائیل ایک قدم آگے رکھے گا اس کے پروں کو جلا کر خاکستر کر دیا جائے گا دنا اللہ کیا عجیب محبوبیت کی شان ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کو قریب کیا فکانا خواب او ادنا اور اتنے قریب ہو گئے جتنا ایک کمان کے دو لکڑیوں کے درمیان یا کمان اور تیل کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے ہی ما اوہا جی بھر کر ایک چاہنے والا تھا ایک چاہا جانے والا تھا ایک محب تھا ایک محبوب تھا جی بھر کر دونوں نے باتیں کی اللہ نے نماز کا تحفہ دیا اور آخا نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے تحیات کا طیبات کا تحفہ دیا وہ جو ہے طیبات یہ تحفہ دیا پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا السلام علیکہ کا النبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو اس آخا پر قربان جائے کہ وہ تنہائی کی جگہ کہ جہاں جبرائیل کے قدم نہیں جا سکتے جہاں جبرائیل کی پہنچ نہیں ہو سکتی ایک خفیہ اگریمنٹ تھا ایک جو ہے خفیہ معاہدہ تھا سلام دینے والا اللہ تھا لینے والی ذات کی ذات تھی لیکن قربان جائے اس مقام پر خراب کوسینی پر اللہ کے عرش کے پاس اللہ کی وہ تنہائی کہ جہاں نہ ہو اور اللہ کا محبوب ہو اور مخلوق میں سے کوئی نہ ہو وہاں فرمایا السلام علینا والا عباد اللہ صالحین اے میرے اللہ میں کیا بلال کو منہ دکھاؤں گا میں کیا صدیق و فاروق کو منہ دکھاؤں گا قیامت تک آنے والی میری امت محمدیہ پر تیرا سلام اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت پر پانچ فرض نمازیں ہوں گی لیکن اللہ نے پچاس نمازیں دی تاکہ اس محبوب کا بار بار آنا جانا رہے اللہ کو آقا سے اتنی محبت اتنی محبت کہ آقا کو نمازیں دی اور جاتے رہے حضرت موسیٰ سلاط و کم کراتے رہے پھر آتے رہے پھر جاتے رہے اور کہنے لگے علیہ سلاط وسلام کے کہنے کے صدقے میں آج اس امت پر جو ہے پانچ نمازیں ملی ہیں لیکن جو ہے پچاس نمازوں کا اللہ تعالیٰ اس امت کو ثواب برحمت فرمائے گا بہرحال یہ جو موجزہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا آپ کے موجزوں کے اندر ایک نرالی شان اور ایک نرالی حیثیت اور اللہ تبارت تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب مظہر اسی لیے کفار مکہ اور مشرکان مکہ اور آپ کے جو دشمن تھے وہ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی صبح میں جب آپ نے اعلان کیا اے لوگوں سنو اللہ نے مجھے رات رات حضرت ہانی کے گھر سے مجھے لے گیا بیت المقدس اور بیت المقدس سے لے گیا ساتوں آسمان جنت کی سیر کی جہنم کا معائنہ کیا اللہ کے عرش کے پاس گیا اتنی مرتبہ آیا اتنی مرتبہ واپس گیا اللہ اکبر یہ راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے نہ شتابدی ایکسپریس تھی نہ سپر فاسٹ کوئی گاڑی تھی نہ ہوائی جہاز تھی نہ راکٹ اور راکٹ کی ٹیکنالوجی تھی نہ سائنس اور ٹیکنالوجی تھی وہ تو چراغوں میں جینے والی قوم تھی جانوروں کو چرا کر جینے والی قوم تھی آہا اب لگ گیا ہتھیار میرے ہاتھ کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایک لکھ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کون مانے گا ایک رات کے ذرا حصے میں لئی لگ دو زبر آ گئے تو علماء نے فرمایا رات کا اتنا حصہ اتنا حصہ جیسے کہ میں نے کہا یہ ابھی گیا یہ ابھی آیا اتنے حصے میں ساری دنیا کے نظام کو اللہ نے منجامد کر دیا اسے اسپیل کر دیا پرندہ اڑ رہا تھا رک گیا رات کی اپنی جگہ پر رک گئی چاند اپنی جگہ پر رک گیا ستارے اپنی جگہ پر رک گئے سمندر کی روانی اپنی سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اسٹل کر دیا رکوا دیا اور یہ سارا کام آخا سے کروایا اور پھر جب آئے تو حزب معمول دوبارہ وہاں سے رات شروع ہوئی ایک آدمی بیان سن رہا تھا اب اسے قضائے حاجت جانے کی ضرورت ہے یا ارجنٹ کوئی موبائل آ گیا بیان ایسا تھا کہ چھوڑ بھی نہیں سکتا اس نے پاس لگا دیا اسٹل لگا دیا تو وہاں پر رک دیا اپنا کام پورا کر لیا پھر بیان کو آگے بڑھوا دیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظام دنیا کو اللہ نے اسکل کر دیا پاس کر دیا اور پھر جب آئے بسترے کی گرمی جوں کی تو اور زنجیل کی حرکت جوں کی تو ابو جہل نے کہا اب اب ملا موقع اب ملا یہ راتوں رات ارے بیت المقدس جانے میں کئی ہفتے لگتے ہیں اب یہ بیت المقدس بھی چلے گئے اللہ نے اس سورہ اس جو ہے میراج کے اندر اسرا میں ہر چیز عجیب و غریب کی حضرت جبریل امین آئے آنے کا راستہ سا بھی دروازے سے نہ آدمی آتا ہے لیکن چھت توڑ کر آئے اس لیے حضرت مولانا اجری صاحب کا اندلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجزے کی اس معراج کے معجزے کی ہر چیز نرالی ہے تو اللہ نے جبریل امین کو جو بلایا وہ چھت توڑ کر بلایا آج بھی حرم شریف کے اندر اگر وہاں کے کوئی ماہرین ہیں اور جانکار ہیں تو ایک حصہ حرم شریف کی مسجد الحرات میں وہ ہے جہاں حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ کا دولت کدا تھا اور وہاں چھت کو ہٹا دیا گیا ہے یہ نشانی بتانے کے لیے مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے اندر آقا کے زمانے کی تمام نشانیاں ہیں تمام نشانیاں حضرت عثمان غنی کا مکان کہاں تھا آپ بکریاں کہاں چرایا کرتے تھے ایک ایک لیکن اس کو لکھ کر نہیں لگایا گیا کہ لوگ اس کی چوما چاٹی شروع کر لیں گے پوجا شروع کر لیں گے متبرک سمجھنے لگیں گے اور شک و بدت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے وہاں جو اہل علم رہتے ہیں اگر ان سے آپ کا رابطہ ہو وہ ساری چیزیں بتائیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کون سا پرنالا لگایا تھا حضرت عمر نے کہاں سے نکالا تھا کس صحابی کا باغ کہاں تھا مسجد نبوی کا جو ڈھانچہ مبارکہ ہے اس میں سارا مدینہ طیبہ تھا تو بہرحال وہ مقام جہاں حضرت جناب محمد اور رسول نے اسرا کی یعنی راتوں رات گئے جو چھت توڑ کر حضرت جبرائیل امین علیہ صلاح وسلام آئے مسجد الحرام کے اندر آج بھی وہ حصہ محفوظ ہے اور اس کو نشانی کے طور پر اسے چھت کھلی رکھی گئی ہے اور برسات وغیرہ آتی ہے تو گمبت سے اس کو ڈھک دیا جاتا ہے بہرحال ہر چیز شروع سے لے کر آخر تک ایک مہیر العقول جسے آدمی قبول کرنا بڑا مشکل صبح سویرے اٹھا تگڑا ناشتہ کیا ابو جہل اور کہا لوگ آؤ آؤ محمد علیہ وسلم کے ماننے والے آؤ حضرت ابو بکر صدیق آئے حضرت عمر فاروق کیا ہے کیا ہے کیا ہے اب تمہارے پاس کوئی چارے کار نہیں کہ تم آخا کی تقزیب کرو آخا کو جھٹلاؤ آخا کا ان کا کیا ہوا بھائی کیا ہوا بتاؤ ایک آدمی کہتا ہے اس نے نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ رات میں ایک تھوڑے سے کچھ سیکنڈ میں مکہ مکرمہ سے شام فلسطین گیا وہاں سے پہلا آسمان دوسرا تیسرا ساتواں جنت دوزخ اللہ کارش معلّہ سب کچھ دیکھا سب سے ملاقات کی واپس آ گیا اور رات تری میں ہی کیا ہے خیال آپ کا سب ایک آواز ہو کر کہنے لگے ایک نمبر کا جھوٹا ایک نمبر کا جو ہے دھوکہ باز کریت سے کام لینے والا فرمانے لگے یہی تو بات تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سانس اندر کے اندر تھی باہر نہیں آئی میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کہا ابو جہل اگر میرے باقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات ہے میں تصدیق کرتا ہو کہ آپ اس واقعے کے اندر سچے ہیں اللہ اکبر اسی وقت مومن کا امتحان ہوتا ہے اسی وقت مسلمان کا امتحان ہوتا ہے ارے بھائی حالات جب سازگار ہو ہر کوئی ٹوپی لگا لے گا ہر کوئی داڑھی رکھ لے گا ہر کوئی تحجد پڑے گا حالات مخالف ہوں اور حق پر چلنا آگ کی وادی میں چلنے کے برابر ہو کانٹوں کی وادی میں چلنے کے برابر ہو اس وقت دامن سے چمٹا رہنا حق سے وابستہ رہنا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے اور منافق ذرا ذرا سی چیز پر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب نہیں ملا تھا آپ نے فرمایا ابو جہل نے کہا کیسے تم مانتے ہو کہنے لگے جب اس سے بڑی چیزوں کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے عرش سے اللہ کا پیغام آپ تک آ رہا ہے تو جس پر پیغام آ رہا ہے وہ اس پر جائے تو اس میں انکار کی کیا گنجائش رہتی ہے تو اسی وقت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عنایت فرمایا کہ تو میرا صدیق ہے صدیق کے بعد تصدیق کرنے والا جب قوم جھٹلا رہی ہو حالات نا سازگار ہو حق پر چلنا حق کو اپنانا گالیاں سننا یہ صدیق کا وتیرا ہے اور قوم کی ہاں میں ہاں ملانا چاپلوسی کرنا مصلیحت اپنانا غلامی کرنا مال و دولت کے لالچ میں آنا یہ ابو جہل کا شیوا ہے یا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کا شیوا ہے یا عبداللہ ابن سبا کا شیوا ہے یہ بلال کا شیوا ہے کہ تپتی ریت کے اندر پٹنا اور زبان سے عہد اہد کرنا یہ بلال کا شیوا ہے اور یہ گرم سلاخوں کو پیٹ میں چبو لینا کوچ کے فواروں سے ان گرم باطل کے سلاخوں کو ٹھنڈا کر دینا یہ خباب کا شیوا ہے یہ زنیرا اور یہ سمیا کا شیوا ہے اللہ کے راستے میں آنکھیں پڑوا لینا اللہ کے راستے میں جسم کے ٹکڑے کروا لینا ورنہ اپنے آپ کو جذبے جہاد سے وابستہ کرنا اپنے آپ کو غازی کہنا اپنے آپ کو طالبان سے ملا عمر سے اسامہ سے جوڑنا یہ ہر کسی للو پنجو کا کام تو ہو سکتا ہے حالات آئے اور حالات کا سامنا کرے دنیا کہے کہ تم شادی میں ویڈیو گرافی کرو گے یہ کہے کہ اما تو اما ہے تیرے پیروں تلے جنت لیکن ویڈیو گرافی نہیں ہو سکتی سیرا نہیں مان سکتا کیمرہ نہیں ہو سکتا کتے سوروں کی طرح بفے سسٹم کے اندر کھانا نہیں ہو سکتا یہ حالات کا مقابلہ کرنا یہ فیس کرنا یہ باطل سے برسر پیکار ہونا یہ صدیق و فاروق کی شان ہے یہ خباب کی شان ہے یہ بلال کی شان ہے یہ سمیہ اور زنیرا کی شان ہے اور یہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کی شان ہے حالات سے سمجھوتا کرنا حالات کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا اور حالات کے سامنے اپنے آپ کو مانوس کر لینا یہ منافقوں کافروں اور مشرقوں کا شیوا ہے آپ ہم منافق ہیں مومن ہیں مسلمان ہیں کتنا حالتوں کا ہم سامنا کرتے ہیں کتنا ہم حالتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ سے ناتا ٹوٹ جائے نبی سے ناتا ٹوٹ جائے اجی کندوری کی دعوت آئی تھی چھٹی شریف کی دعوت آئی تھی امی جان برا مان جائیں گی سالہ برا مان جائے گا ساتھ برا مان جائے گی ٹوٹ جائے نبی سے ناتا ٹوٹ جائے ساس کا پاخانہ ہزم نہ ہونے پائے اور عورت کا حیض و نفاس اس کی لاج رکھی جائے یہ ایک نمبر کا منافق ہے ایسی سو ساسوں کا ایسی سو سالوں کا رشتہ داریوں کا قتل عام ہو سکتا ہے محبوب کا دامن نہیں چھوٹ سکتا یہ بلال اور صدیق کی شان ہے پورا مکہ ایک طرف ابو جہل جھنڈا لے کر نکل گیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمبر کا جھوٹا ہے وہ یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے اور صدیق ایک طرف کہ کمینوں اگر آپ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں کہتے ہیں داڑھی نکالو لڑکیاں کون دے گا رشتے کہاں ملیں گے نوکری کہاں ملے گی ایسے موقع پر حالات کا سامنا کرنا یہ بلال اور صدیق و فاروق کی شان ہے میں یہ ذرا دن داڑھی منڈا لیں گے بعد میں دیکھا جائے گا بعد میں تیرے باپ نے دیکھا ملک الموت نے تجھے اگریمنٹ کیا ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا اس حالت کے اندر موت اگر آ جائے گی قبر کے اندر چلا جائے گا بس مال دولت روپیہ پیسہ یہ چاہیے یہ چاہیے مسلمان کو ہم نے انوار حرم کی مسجد کے معاملے میں جب ہم پھنسے اور ہم نے دیکھا میں اللہ کی قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں ہر کوئی لٹے رہا ہے خدا جائے بھاڑ میں مسجد جائے بھاڑ میں روپیہ پیسہ کوئی کچھ کام نہیں آئے نہ یہ ماں کام آئے گی نہ اولاد کا جی، ارے بھائی آدمی دو روٹی میں جی جاتا ہے دو چار گز کپڑے میں اس کا کفن بن جاتا ہے اور دو تین گز میں ڈھائی گز میں اس کی خبر بن جاتی ہے نہیں میرے بچوں کا میری بچیوں کا میرے داماد کا ارے تو رب ہے تو فرون ہے اپنی دیکھ لے پیدا جس نے کیا وہ ان کو دیکھ لے گا تیری اولاد کو ہر بچی کو دو دو ایکڑ زمین ایک ایک پلاٹ ایک ایک کار اور بیٹی کے جہیز کے اندر اتنا گوبر خواہ مخا کا عذاب ہے صاحب خواہ مخا کا عذاب ہے اور یاد رکھو کہ جو مسلمان میں کسی کافر کی گائے کے پیشاب پینے والے کی بھاجپا کی وی ایچ پی کی اور اسرائیلی کتے امریکی کتے یہود نسارا کی بات نہیں لکھ کر رکھ لو جو مسلمان اللہ کے طریقے کو اور جناب محمد اللہ رسول وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جاتے ہیں خود خود اپنی جنت کو دے کر اپنی راحت کو دے کر اپنے آرام کو دے کر اپنے سکون کو دے کر اللہ کے عذاب کو جہنم کے انگاروں کو لہو کو پیپ کو سام کے ڈسنے کو بچھو کے ڈنک مارنے کو خبر کی پسلیوں کے ملنے کو خود خریدار ہے مسلمان خود خریدار ہے یہ اللہ کے عذاب کا اپنی مرضی سے سودا کر رہا ہے میں آپ کو مثال بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزم النکاحی برکا ایسا روح م برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ مائنس ہو دو روپے ڈھائی روپے ڈیڑھ روپیہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا احسان آپ کی مہربانی الٹا فرما دیتے اگر آپ یہ فرماتے کہ بہترین نکاح وہ کہ جس کے اندر روپیہ زیادہ خرچ ہو غریب کہاں جائے گا بھکاری کہاں جائے گا فقیر کہاں جائے گا بھوکا کہاں جائے گا تندس کہاں جائے گا قرض کا مارا ہوا کہاں جائے گا جیل میں زندگی گزارنے والا مظلومانہ کہاں جائے گا آخا نے یہ نہیں کہا کہ تم بکرے کی ران بھی رکھو مرغی سترہ قسم کی رکھو سیویاں بھی رکھو بن بھی رکھو کتے کی بریڈ بھی رکھو کچا سالن بھی رکھو پکا یہ نہیں کہا برکتن ایسا روح کم خرچ اب جو مسلمان شادی کے اندر خرچ کر رہا ہے حدیث یہ کہتی ہے کہ کم خرچ کے اندر برکت تو تو کیا چاہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی بیٹی کا نکاح اپنے گھر میں رکھو اپنے زینب کا نکاح اپنے گھر میں رکھو اپنی ازواج کا نکاح اپنے گھر میں رکھو اللہ نے سوت کا پیسہ جو ماں کے ساتھ زنا کر کر اس کے کپڑے اتروا کر ہم نے جو کیے ہیں یہ آخر کہاں خرچ ہونا ہے یہ رشوت کا پیسہ کہاں خرچ ہونا ہے برادری کے اندر ہماری ناک بھی تو کوئی آپ کی ناک کی کیا حیثیت ہے اے امام الانبیاء اے سید الاولین اے ساقی کوثر اے شافی محشر اے سید الف تمہاری ناک کیا ہے ناک میری حرام خور زانی بدکار جورو کا حیض و نفاق چاٹنے والا اولاد کو حدیث دینے والا میری ناک ہے نا میں پیالس گروڈ میں نکاح کروں گا ویڈیو استعمال کروں گا فلم میں کام کرنے والے رنوے کو زانیوں کو حرامیوں کو سیاسی کتوں کو بلاؤں گا مسجد کے موزن کو چارہ نہیں ڈالوں گا اور خود نکاح پڑھنے والی کی فیس نہیں دوں میری مرضی میں اپنی مرضی چلاؤں گا یہ اپنے اولاد کے حق کے اندر بھلا کر رہا ہے برا کر رہا ہے اب بتائیے آگے جو ہے میاں بیوی کے اندر جو نفاق پیدا ہوگا دشمنی یہ تو ضرور ہے ضرور ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے آسمان پیر اور تلے آ سکتا ہے مرد مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے دودھ پلا سکتا ہے سب کچھ ممکن ہے میرے آقا جھوٹ کہیں ناممکن ہے آپ نے فرمایا کہ نکاح میں کم خرچ خیر و برکت کا ذریعہ پودینے کی چٹنی دہی کی چٹنی بیڑیاں سگریٹ گانجا لڑکیوں کا جو ہے کیبریٹ ڈانس یہ کیا حرام کوئی نہیں تم اولاد کے خاطر نہیں عذاب کو خود خرید نہیں رہے ہو یا تو کہو ہم بھیڑ و چمبار ہو گئے جاؤ کسی ہاسپٹل کے اندر جا کر کوئی کافر کے ختنے کا چمڑا الٹا لگوا لو اور اعلان کرو کہ ہم اسلام سے نکل گئے آخا نے کہا جھوٹ بولو گے رسک کی برکتیں ختم ہوں گی صبح میں سو گے رسک کی برکتیں ختم ہوں گی داڑھی مڈاؤ گے مردانیت چلی جائے گی اختلاف کرو گے آپس کا روپ اور آپس کے اندر جو آپ کے اندر طاقت و قوت ہے وہ چلی جائے گی خود ہم کو کہاں لاج ہے نبی کے باتوں کی کتا سور کھائے جیسا دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں کسی کو سنت یاد رکھے مسواک لیتے سے ٹیمپو عالم کو پوچھتی حضرت کتنی لمبی ہونا کتنی موٹی ہونا یہ روٹی کھاتے ہوئے پراٹھے کھاتے ہوئے اور برتھ ڈے کا جو ہے ڈھکلتے ہوئے گیارہویں بارہویں کا ڈھکلتے سنت نہیں یاد آئی دو ہی کام کھاؤ بیماریوں کو پنپنے دو انسان کے اندر جو میدا ہے جہاں کھانا جاتا ہے اس کو ڈاکٹر امول امراض کہتے ہیں مریضوں کی ماں ہے انسان کو آنے والی جو بیماریاں نو فیصد بیماریاں وہ میدے کی وجہ سے آتی ہیں کولسٹرال آیا بی پی آیا شوگر آیا پتھری آئی گردے کے اندر مسانے کے اندر پیشاب کی تھیلی کے اندر یہ کیا ہے کہ آدمی جب کھاتا ہے گلاتا نہیں وہ چیز گردے میں پتھری ہو جاتی ہے پھر آدمی کھاتا ہے محنت نہیں کرتا یجمانی کے نوکر بنے ہوئے ہیں ریموٹ بیوی کے ہاتھ میں سوفے میں بیٹھ کر پھول رہی ہے ہاتھی کی طرح ریموٹ کے اندر سیکسی چینل دیکھ رہی ہے اور کتے سوروں کی طرح دسترخوان کے اندر کھا رہی ہے ہفتہ اتوار کے اندر یہ بھیڑوں چماروں کا عمرہ ہوتا ہے کے پارکوں کے اندر جائیں ہوٹلوں کے اندر جائیں اور دوسروں کی جو ہے تیر آنکھوں کے جنا کے لگے اور جو ہے کھانے کو ہزم کرے تو پھر اب محنت تو نہیں ہے تو اب مسانے میں پتھری نہیں جمے گی یہ پتھری کیا ہے یہ پہاڑ آ گیا پیٹ میں جب انسان پہلی عورتیں سل بتے میں مسالہ پیستی تھی دھوبی گھاٹ میں جا کر کپڑا دھوتی تھی اور وہ وکلی لے کر وہ دھان کوٹا کرتی تھی پسینہ نکلتا تھا نہ پتری تھی نہ بی پی تھا نہ شوگر تھا بڑھاپے میں چلی جاتی ستر اسی سال میں ایک دانت گرا ہوا نہیں رہتا اب پوری آرٹیفیشل چینا کی گڑیا تو کچھ اچھی لگے گی آنکھ دیکھو کتے کی وہ آنکھ دیکھو بکرے کی گردا دیکھو آرٹیفیشل پیر میں دیکھو راڈ لگا ہوا اور جسم کے اندر دیکھو دوسرے بھیڑوں چماروں کا اسکن لگا ہوا ادھر سے ادھر تک نقلی پرزے ایک کار جو شو روم سے نکلتی ہے ابھی گھر کو نہیں پہنچی جاتے جاتے سگنل میں ایک سائیکل نے ٹکر مار دی ڈیڑھ دو لاکھ روپے اس کار کی ویلیو گر جاتی ہے اور ایسی بیوی جس کا ہی و نفاس چاٹ رہا ہے انکھی نقلی گردا نکلی پیر کے اندر راٹ ہاتھ کے اندر راٹ نہ ظاہر اچھا نہ باطن اچھا نہ روحانیت اچھی نہ جسمانی یہ اللہ کا آداب ہے میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑا بیٹھ یاد کر کر دیکھ آج جو سلم ہونے کی بیلٹ وا کر اور صبح کی واکنگ میرے اللہ کی قسم یہ لکھا لے میرے سے پوری دنیا کے یہ سلم ہونے کے صحت مندی کے طور طریقے ایک طرف لکھ کر رکھ لے کہ پیرو جمعرات کا روزہ رکھا لے لکھ کر رکھ لے ایام میں بیس تیرہ چودہ پندرہ کے روزے رکھا لے میرے اللہ کی قسم جسم کے اندر جو مادہ فاضل گندا روزے کی گرمی سے حرارت سے پگل جائے گا کوئی بیماری کوئی سلم کی ضرورت نہیں ایکسرسائز کی ضرورت نہیں یوگا کرنے کی ضرورت نہیں اور اپنے پیٹ کو مارنے کی ضرورت کچھ کھائے تو کتے سور کی طرح اور کچھ کھائے نہ جی ہم یہ نہیں کہتے یہ امپاسبل ہے یہ ایسا ہے اس میں فیٹ اتنے پرسنٹ ہے یہ سب اللہ کا عذاب اللہ کا قہر ہے ایک پیر جمعرات کا روزہ ایک تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ اللہ کی قسم رکھ رکھے اور نماز کو سنت کے مطابق بڑھے آپ دیکھیں نماز میں جو مرد حضرات ہوتے ہیں کبھی ادھر ہاتھ باندھا کبھی سینے پر باندھا کبھی ایک پیر مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب پیروں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف اور آپ رکو کر کر دیکھے سنت کے مطابق کہ گھٹنے کو آپ نے پوری قوت سے پکڑا اور اپنی پیٹھ کو کمر کو اور اپنے سر کو ایسے رکھا کہ اگر اس کے اوپر زمین کو جو ناپتے ہیں نا فلورنگ کرتے وقت وہ رکھا جائے تو وہ میٹر برابر دکھائے تو لگتا ہے کہ رگیں کھینچ رہی ہیں پیٹ اندر جا رہا ہے سنت کے مطابق رکو ہو سنت کے مطابق سجدہ ہو وضو ہو مسواک ہو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ وسال مبارک سے پہلے تک ساٹھ ستر سال کے ستر کے آس پاس حضرت کی عمر تھی یا یعنی ایک اسی کے آس پاس تھی دانتوں پہ ایسے کٹ کٹ مار کر بولتے کہ دیکھو ایک دانت جھڑا نہیں ایک دانت کیڑ پکڑا نہیں ایک دانت کمزور ہوا نہیں اور پھر حضرت دکھاتے یہ مسواک کی برکت ہے اللہ کے نبی نے ہمیں سب کچھ دیا جب جنت دے دی اس جنت اس دنیا کا آرام نہیں ملے گا ہم نے کتے سبر کی طرح پانی پوری مسالہ پوری ویج نان ویج سترہ قسم کے کھانے کھاؤ اور کھانے کے بعد فکر ہضم کرنے کی پیپسی پیو کوک پیو یہ خود ہے کھانا خود ایک زہر اور کھانے کے اوپر اس زہر کے اوپر ایک زہر نہلے پر دہلا وہ جو ہے نماز کو آیا لگ رہا ہے کہ امریکہ بمباری کرا بھاؤ ایک بڑی دکان بارا وہ اس کے منہ سے سڑی ہوئی بدبو یہ سب جو ہے نہیں ہوتا ایک مجاہد پتے کھا کر ایک مجاہد ایک کھجور کھا کر کیا آپ نے کشمیر کے اندر نہیں دیکھا کہ جب یہاں پر مجاہدوں کو گھیر لیا جاتا ہے کہ چالیس گھنٹے اسی گھنٹے وہاں پر سینکڑوں کی فوج مقابلہ کرتے ہیں اور کئی ظالموں کو واصل جہنم کرتے ہیں یا تو جامع شہادت نوش کرتے ہیں یا وہ راہ پرار وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں یہ سب جو طاقتیں ملتی ہیں ان میں پہلی جو طاقت ہے وہ میدے کو اپنے آپ میں کنٹرول کرنے کی طاقت اب ہم یہ بچے کی یہ سمجھتے ہیں پیار لاٹ بچے نے انگلی دکھائی ریموٹ دکھایا آئس کریم کی طرف آئس دلا دیا بچے نے چاکلیٹ دکھایا چاکلیٹ دلا دیا بچے نے کیڈبریز کولڈ ڈرنکس ماشاء اللہ بھی ہمارا بچہ خود جو ہے فریج کھول کر اتنی بڑی پیپسی پی لیتا ہے حضرت مولانا قاسم بھی رحمت اللہ علیہ جب ایک دہریا سے ملحد سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تو اس نے یہ کہا آ جاؤ جی ہم جو ہے کھانے میں مقابلہ کریں گے میں سو روٹی کھا کر بتاؤں گا تین چکن مسلم کھا کر بتاؤں گا حضرت نے کہا کھانا حیوان کی صفت ہے اگر مقابلہ کرنا ہے تو جنگل سے ایک ہتھی لاتا ہوں اس سے مقابلہ کر لے انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے ریاضت کرتا ہے انسان خود عذاب کا خریدار ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تخنے سے نیچے اگر مرد کا کپڑا جاتا ہے تکنے کے نیچے جو رگے ہیں ان رگوں کو اوپر والا کپڑا ٹچ کرتا ہے دماغ کی نسیں متاثر ہوتی ہیں اس کی میموری پاور میموری طاقت اس کی متاثر ہوتی ہے سنت کے مطابق آدی پنڈ اب معاملہ الٹا کر دیا لڑکیوں کو کہا گیا ان کے چپل کا پردہ کریں ان کے جوتوں کا پردہ کریں ان کو آدھی پنڈلی دے دی اور یہ جو ہے کارپوریشن کا وہ دلال بن گیا ٹوٹی بن گیا کہ تخنے سے نہیں ایک ایک سنت ہمیں راحت دیتی ہے کھانے پینے کی سنت ہے سونے کی سنت ہے سفر کی سنت ہے لباس کی سنت ہے مسواک کی سنت ہے کپڑوں کی سنت ہے حتیٰ کہ ہم جو نام رکھتے ہیں یہ نام بھی اگر سنت کے مطابق رکھے جائے بچوں کے نام حضرت فاطمہ حضرت عائشہ زینب ان کے اثرات اور اگر فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے ناموں پر رکھے جائیں تو ان کے اثرات ان کے اندر منتقل ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر سنت پر چلیں گے تو راحت ملے گی اور یہ جو عذاب آ رہا ہے ارے بڑی عجیب مصیبت ہے صاحب کون سا گھر دوائیوں سے خالی ٹانکوں سے خالی کون سی ہاسپٹل کے اندر وہ تھرڈ کلاس گئی گزری ہاسپٹل ہو یا ہائی ٹیک ہاسپٹل ہو بیڈ نہیں ملے گا سفارشیں لے کر ایم ایل اے کا سرو رسوخ استعمال کر کر اپنا بڑ پنا دکھا کر رشوت دے کر بیڈ لینا یہ کون سا آداب ہے کون سا آداب ہے فجر کو اٹھو صحت پاؤ نماز پڑھو صحت پاؤ وضو کرو صحت پاؤ غسل جنابت کرو صحت پاؤ داڑھی رکھو صحت پاؤ امامہ رکھو سر پر ٹوپی پہنو صحت پاؤ خود یہ مسلمان اللہ کے عذاب کا شکار ہے اور شان پتی کے ساتھ رات بھر نیند نہیں بھائی کیوں جو رو اندر تھی میں باہر مچھر کے کاٹ میں تھا کون سا جہاد کیا تو نے آج امت کے نوجوان اور مردوں کی مردانگی کیا جیلوں کے پیچھے ہاسپٹلوں کے پیچھے نرسنگ ہوم کے پیچھے اور یہ سب جو پیدا ہوئی اس لیے پیدا ہوئی کہ بات گھوم پھر کر وہی آتی ہے کہ ہم کس کے لیے پیدا ہوئے الاق کلیمت اللہ کے لیے ہم جینے کے لیے نہیں ہم شہادت کے لیے پیدا ہوئے ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہم خبر کے لیے پیدا ہوئے اور اسے توڑنے والی چیز کیا ہے مال کی محبت دولت کی محبت اور یہ مال و دولت کی محبت اتنی خطرناک ہے اتنی خطرناک ہے کہ حیدرآباد کا وہ علاقہ آپ جانتے ہیں کہ نوابوں نے حکومت کی مسلم حکمرانوں نے وہاں پر حکومت کی الحمدللہ آج بھی جائیں ان کی مسجدیں ان کے قلعے ان کے درگاہیں ان کی خانخواہیں اور ان کی ادبی علمی دینی خدمات وہاں نظر آتی ہیں ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے آپ مکہ مسجد چلے جائیں مسلمانوں کے معاشرے میں جائیں اچھا لگتا ہے اردو بورڈ ہیں مسلم خواتین پردے میں ہیں لیکن اس دنیا کی محبت کا اس مال کی محبت کا کیا کیجیے گا ارے آدمی جب زندہ رہنا چاہتا ہے تبھی تو اسے مال چاہیے میں اب اثر میں شہید ہونا چاہتا ہوں شام میں شہید ہونا چاہتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے بنگلے کی مجھے کیا ضرورت ہے بینک بیلنس کی ارے مجھے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے میرا اسٹیشن آگے ہے میری منزل آگے ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس لیے آج یہ جذبہ چلے جانے کی وجہ سے وہ بلائیں وہ مصیبتیں جس کا اسلامی معاشرے کے اندر تصور بھی ہم نہیں کر سکتے وہ آج ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہو گئی بھابھی نام کی ایک عورت حیدرآباد آج دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو سور پاخانہ کھانے والا ہو اسے آپ گلاب کی پنکھڑیوں کا حلوہ بنا کر دیں وہ خے کر دے گا سور کو پاخانے سے محبت ہو چکی ہے آج مسلمان حق کے راستے کو چھوڑ چکا ہے آج مسلمان سچائی کے راستے کو چھوڑ چکا ہے آج مسلمان کی وابستگی حق سے ختم ہو چکی ہے آج جن مساجد کے اندر ہسا ہسایا جاتا ہے جمعہ کے بیانات میں بنڈل اسٹوریاں جھوٹی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں اور جن مساجد کے خطبہ پاس کرتے ہیں ادھر کی ادھر کی ایران کی توران کی کہہ کر لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں پر جائیں اور ہمیں کوئی تیر نہ لگے کوئی زخم نہ آئے ہمیں کوئی داڑی مڈا نہ کہے جورو کا غلام نہ کہے ہجڑا نہ کہے دنیا کا کتا نہ کہے جائیں گے چپلوں کے پاس دو ٹھوک کبے اور کتے کی ماریں گے اور نکل کر آئیں گے جہاں اپنی آخرت بنتی ہو جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہو جذبہ شہادت پیدا ہوتا ہو دولت فانی نظر آتی ہو عورت بیکار نظر آتی ہو اولاد بے وفا نظر آتی ہو اور دنیا ایک مچھر سے کم تر نظر آتی ہو نہیں تو چاہتا نا یہ یہ رہنا چاہتا ہے بیوی کے ساتھ یہ رہنا چاہتا ہے اولاد کے ساتھ یہ دنیا کا پجاری کتا اس کی پوجا کرنا چاہتا ہے کہاں قدر ان بیانوں کی کہاں قدر ان مجلسوں کی کہاں قدر کتنا ہم جگاڑ کرتے ہیں پامفلیٹ بنا کر کوئی خطیب پورے ہندوستان کے اندر جمعہ کے عنوان کا بنا کر لگاتا ہے پانچ سے دس ہزار میل بھیجتے ہیں عنوان کے دس ہزار ایس ایم ایس بھیجتے ہیں عنوان کے تاکہ تیاری کے ساتھ آ سکیں کہ آج ایجنڈا کیا ہے کس عنوان پر بات ہوئی کس کو قدر ہے کتنے لوگ اس میسج کو آگے بڑھاتے ہیں کتنے لوگ اس پوسٹر کی کاپی کر کر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آؤ بھائی آج مجاہدین نام کے گاؤں کا تذکرہ ہوگا آؤ بھائی یہاں سور کھانے والے مسلمانوں کی بات ہوگی آؤ بھائی اسرا اور میرا حکمت بیان ہوگی کس کو چاہیے بھائی ہم اپنی خبر آپ کھود لیں گے اپنا کفن ہم خود سی لیں گے خود جنازے میں پڑ جائیں گے خود اپنی نماز پڑھ لیں گے خود جنازے میں بیرنگ لگا کر اپنی خبر میں چلے جائیں گے میدان محشر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی یہ ہمارا نا دین ہے آپ کا نہیں ہے نا کتنے لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں پتا بھی نہیں بعض لوگ جاتے ہیں ایک سے دوسری جگہ یہاں نائن بلاک کے بیان بھا میں کیا بھی فرق نہیں ہے کیسے ہو جاتا ہے کیسے اللہ سب کو برابر کر دیتا ہے جب انگوٹھے کے نشانات ایک کے دوسرے کے نہیں مل سکتے تو ایک کا بیان دوسرے کے بیان کے برابر کیسے یہ دھوکہ دینے کے لیے آدمی بننا نہیں چاہتا نتیجہ کیا ہے بھابی نام کی ایک عورت آئی ابھی جو پچھلے ہفتے عادل آباد کے اندر میرا بیان ہوا انشاءاللہ شاء اللہ سی ڈی لیجئے گا ایک تھک عبد السمی نام کا دلی کا وہ ہوا کے اندر آگ دکھاتا ہے وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارا باپ جنت میں ہے لیکن جنت کا رضوان اسے روک لیا ہے جانے سے اب یہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفتیان کرام اس کے دامے فریب کے اندر آ گئے حضرت کیوں روک لیا کہا بارہ سال کی زکات اس نے نہیں دی ہے کہا کیا ہوگا لا کر دو ہم پہنچا دیں گے نوٹوں کا بنڈل رکھا وہ بنڈل ہوا میں اوپر جا رہا ہے حضرت جو ہے سر تسلیم خم کیے ہوئے ماشاء اللہ کتنے بڑے اللہ والے کہ یہاں زکات کی رقم جنت میں پہنچا رہے ہیں ایک اور آیا کہنے لگا حضرت میرے باپ کہا نیک تو تھے جنت میں لیکن پریشان ہیں کہا کیوں فرمانے لگے پان کھانے کی جو عادت تھی پان تو کھا لیا تھوکنے جگہ نہیں ہے اب کہنے لگے کیا ہوگا کہا ہوگا دان لے آؤں گا بازار میں ملے گا ارے بے وقوف یہاں بازار میں جو ملے گا پیتل کا لوہے کا ملے گا جنت کے اندر سونے چاندی کا چھوٹا سا دان چاندی کا بنا کر لایا زمین پر رکھا شیطان نے اس کو اٹھایا کہا کہ دیکھو یہ جنت میں جا رہا ہے دان وہ آ رہا اس کے پیٹ میں پیچھے سے یہ اس قسم کے آپ حق کا دامن چھوڑیں گے جو یہاں آئے گا کم سے کم جھوٹ بولے گا تو جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولے گا باطل کے راستے پر چلے گا تو باطل کو باطل سمجھ کر داڑھی گا گنا سمجھ کر ان لوگوں نے یہاں جو ہے رشتہ کمزور کر لیا جذبہ جہاد ان سے مفقود ہو گیا جذبہ شہادت ان سے الگ ہو گیا ایک جمعہ وہاں منہ مارا ایک جمعہ وہاں منہ مارا کیا ملتا ہے مجھے اگر تین صف آدمی نماز پڑھیں کیا میری تنخواہ میں کٹوتی ہوگی پوچھو صدر سیکرٹری سے اگر تین ہزار سفے آ جائیں تو کیا مجھے پرسنٹیج ملے گا جو فکریں ہم لے کر آتے ہیں وہ فکریں آپ میں کیوں نہیں کتنے آدمیوں کو آپ نے اس مسجد کا سامع بنایا ہمیں کوئی پرسنٹیج نہیں آپ کے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے میرا عمل قبول ہو نہ ہو آپ کا عمل قبول نہ ہو اس کے سبحان اللہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے میرے عمل کے بارے میں مجھے کوئی گارنٹی نہیں جب دنیا بھر سے ہمیں فون کال آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ کے بیان سے ایسا ہوا میری زندگی بدلی میں نے داڑھی رکھی میں نے مصنون نکاح کیا اللہ کی قسم صرف یہ سمجھتا ہو کہ میں نے آخرت کا توشہ بنا لیا کسے فکر ہے پوری دنیا میں کہیں کوئی ہلچل کوئی نقلی بابا آیا کہیں قرآن جلا کسی کی داڑھی نوچی گئی کہیں مسجد کو پوری خبریں ناندیر کے ایک صاحب عادل آباد میں آئے اللہ کی قسم حضرت میرے گھر میں ٹی وی نہیں لیکن عالم کی خبریں آپ کے بیان سے مجھے معلوم ہو جاتی ہیں کہاں قرآن جلا ہے کہاں جو ہے وہ بابا لیڈیز کے کپڑے کے اندر بھاگا ہے ساری خبریں مجھے مل جاتی ہیں پورا پورا ہفتہ کئی کئی گھنٹے کئی کئی دن راتوں کی محنتوں کے بعد یہ عطر یہ نچوڑ یہ سمندر کو کوزے میں لا کر اللہ سے مانگ کر کیا کرتے ہیں آپ لوگ آپ اس سلسلے کے اندر کیا کرتے ہیں وہ آپ ہمیں کوئی فکر نہیں اللہ نے جو نام دینا تھا دے دیا مقام دینا تھا دے دیا اس وقت جمعہ کے بعد ہم اللہ کے مہمان بن کر چلے جائیں ہمیں کوئی افسوس نہیں کہ ہم دنیا سے ناکام گئے ہم کامیاب ہو کر گئے ہم کو جتنا کرنا تھا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے لیکن ہر ایک کی تو کچھ ذمہ داری ہے دین میرے باپ کا نہیں آخا صرف میرے پیغمبر نہیں قرآن صرف میری کتاب نہیں حدیث صرف میری جو ہے روایتیں نہیں ہیں کہ جس پر میں چل سکوں یہ پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے تو اب عقیدہ جب کمزور ہوتا ہے ایسے ٹھک حیدرآباد کے بڑے بڑے مفتیان بڑے بڑے علماء عئما اس کے دام فریب کے اندر آ گئے بھابی نام کی عورت آئی دوہا قطر دبئی شارجہ سعودی عرب پورے ممالک کے مسلمان اس ہجڑی عورت کو بلاتے تھے آؤ میری دنیا بنا دو میرا مال بنا دو مجھے دولت کی ترقی کر دو کچھ نہیں ہوتا اس بابا کو میں نے عادل آباد کا بیان سنیے کہ جب وہاں کے علماء اور مفتیان کرام جب اس کے دامے فریب کے اندر آ گئے اور وہ بھی نامور مفتی سڑک چھاپ مفتی نہیں جو اس کے دامے فریب میں آ گئے میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا کچھ حالات سامنے آئے خدا کی قدرت اور علوم نبوت اور قرآن حدیث پر اتنا یقین کہ اس تقریر کے اندر میں نے کہا عبد السمی تو اگر صحیح باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو اپنے پرکھوں کو لے کر اپنے شیاتی اور ابلیس کے جنگ گھٹے کو لے کر عادل آباد کے اندر میں مہمان آیا ہوں میرا بال بینگا کر کے بتا دے یہ کب ہوگا عقیدہ مضبوط ہوگا ایمان مضبوط ہوگا اللہ کی قدرت ورنہ نہیں بھائی انہیں عامل صاحب کہتے بھی کر دیا تو کہتے بھی کیوں منتر کرے کیوں کرے گا اللہ کی قدرت اللہ کی نصرت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے حال یہ ایمان افروز بیانات کا وہ عورت جو اتنے ممالک کی سیر کرنے والی اس نے حیدرآباد کے اندر کوئی شاہی علاقہ ہے یہ لوگ اصل میں راجستھان سے بھنگن عورتیں بن کر آئی تھی آتے آتے ایک قبیلہ بن گیا اس کے بعد اس نے جادوگری سیکھ لی تو اس نے یہ کیا یہ میں نے کہا کہ ہر جادوگر کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے اس شیطان نے مسلمانوں کے اعمال کو خراب کرنے کے لیے یہ عورت سور پکا کر ان کو کھلاتی تھی مسلمان کھایا کرتے تھے جب اس کا بیٹے کا بیٹے کی شادی کی وقت وقت پایا کئی سنی مسلمان عورتیں جا کر منڈپ کے اندر بیٹھ گئی اور کہنے لگی ہم اپنے دین کو چھوڑیں گے لیکن تم اپنے بیٹے سے ہمیں بیاہ کر دو یہ مال یہ دولت یہ جادوگری یہ شہر اور یہ شعب آبادی انسان کو مال اور دولت کی حوث کے اندر کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اور پھر اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ سور کا گوشت کھلایا بلکہ اس نے یہ کیا کہ اگر کسی عورت پر مرد پر اثرات ہوتے تھے تو ان اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک رات ہوتی تھی عام طور سے یہ رات اماواس کی رات جس کے اندر ڈارک نائٹ ہوتی ہے تاریخ رات ہوتی ہے وہ رات میں حمام کے اندر مادر ذات بڑھانا کپڑے جسم پر نہیں لڑکے اور لڑکیوں کو تمہارا وہ جو ہے ہم وہ نامن ڈالنا تمہارا غسل کروانا بول کر وہ غسل خانے کے اندر لڑکے لڑکیوں کسے زنا کرواتی تھی شیطان اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا یہاں سور کھلا کر جسم کو ناپاک کیا جا رہا ہے وہاں زنا کروا کر پوری حسب و نصب آل اولاد پورے جنریشن کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے پھر الحمدللہ وہاں کے علماء جگہ اور وہاں کے نوجوان جگہ اور پھر اس کے بعد اس کے کئی ایسی غلطیاں جو قانون کے زد میں آتی ہیں اس کو سامنے رکھ کر آج وہ عورت آج وہ ہجڑا خاندان جو ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہا ہے یہ مال یہ دولت کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور وہ وقت آتا ہے کہ وہ سور کا گوشت کھانے لگتا ہے وہ وقت آتا ہے کہ انسان وہاں اس عبد السمی بابا کے بارے میں آیا کہ کئی شوہر اپنی بیویوں کو رات کی تنہائی میں اس کے پاس چھوڑ دیتے تھے کئی باپ اپنی بیٹیوں کو اس کے پیر دبانے کے لیے جسم کی مالش کے لیے چھوڑ دیتے تھے ایمان جب ہٹتا ہے عقیدہ جب کمزور ہوتا ہے اور و حدیث کی تباہ سے جب نقش قدم متزلزل ہوتے ہیں تو پھر اللہ ایسے جھوٹے باباؤں کا پیشاب پلاتا ہے پھر اللہ ایسے ہجڑی عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سور کا گوشت کھلاتا ہے اور ننگے حمام کے اندر ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو لٹواتا ہے بہرحال آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی طاقتور ٹانک ہے جو ٹانک پی کر ہم اس باطل کا مقابلہ کر سکیں ہم اس جو ہے سچائی پر ثابت قدم رہ سکیں وہ ٹانک صرف جذبہ جہاد کا ٹانک ہے وہ ٹانک صرف جذبہ شہادت کا ٹانک ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ کوئی تحریک نہ جماعت نہ کوئی مکتب فکر نہ کوئی مدرسہ کوئی چیز ہمیں جو ہے یہاں سے نہیں روک سکتی جب تک کہ ہم وہ گلوکوز جذب جہادت اور شہادت کا ہم اپنے خون کے قطروں کے اندر نہ ڈال لیں حضرات امریکہ یہی چاہتا ہے کہ باطل طاقتیں یہود و نصارہ کہ یہ طاقت یہ قوت ہمارے اندر سے چلی جائے اس لیے اس نے یہ کوشش کی کہ جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا ڈرا دیا ٹیریرزم دہشت گردی آج دنیا کا مسئلہ بھوک مری نہیں ہے آج دنیا کا مسئلہ تعاون پلیٹ سے مرنا نہیں ہے آج دنیا کا مسئلہ جو ہے بے روزگاری نہیں ہے آج دنیا کا مسئلہ پیور واٹر کا نہیں ہے آج دنیا کا مسئلہ ایجوکیشن کا نہیں ہے آج دنیا کا مسئلہ میڈیسن دوائیوں کا نہیں ہے حالانکہ سب مسائل ہیں دوائی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ایجوکیشن کا مسئلہ پاپولیشن کا مسئلہ نہیں اگر بیٹھتے ہیں گول میں اس کانفرنس میں مسئلہ ٹیلرزم کا مسئلہ دہشت گردی کا کیا کر دی کہ مسلمان مجاہد نہ ہو جائے مسلمان غازی نہ ہو جائے میں اگلی بات سے پہلے ایک بات کہیں ذہن سے نہ نکل جائے آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے شروع بیان میں عرض کیا تھا کہ اسرا اور میرا آخا کا عظیم الشان موجیزہ لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ ستائیس رجب کو ہوا یعنی جو چارشمے کا دن آ رہا ہے یہ غلط ہے ربیع الاول ربیع الثانی رجب تین بہنوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان تین بہنوں میں کبھی بھی یہ جو ہے شب معراج کا معجزہ آیا ہے کوئی پکی تاریخ نہیں اس تاریخ کو جگنا بدت ہے روزہ رکھنا بدت ہے رمضان کے روزے رکھے بولے تو دنیا کی بیماریاں بیکار کے جو ہے شب معراج کے روزے اس کے روزے اس کے روزے یہ رکھنا آسان شب معراج کا روزہ نہیں ہے شب معراج کے اندر جگنا نہیں ہے اور اگر اور رجب کے اندر خاص عمرہ اس نیت کے ساتھ کرنا کہ الگ ثواب ملتا ہے وہ بھی نہیں ہے رجب یقیناً ایک فضیلت والا مہینہ ہے اس اعتبار سے کہ اس رجب کے مہینے میں رمضان کی تیاری ہے رجب امت کا مہینہ شابان آخا کا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ اور رجب ان مہینوں میں سے ہے کہ جس کو اشور حرم کہا جاتا ہے حرمت والے چار مہینے ان میں سے ایک مہینہ رجب ہے لیکن اس کی الگ سے کوئی خصوصیت فضیلت روزہ رکھنا یا راتوں کو جگنا صدقہ کرنا مسجدوں کو سوارنا یہ کام کرنا بدت ہے آپ مت کیجئے گا یہ ہماری ذمہ داری ہے بہرحال یہ یہودی عیسائی اور یہ امریکی کتے اسلام مسلمان دشمن چاہے کتنا بھی ہمارے جو ہے مسلمانوں کے دلوں سے جذب جہاد شہادت کو مفقود کرنا چاہیں وقت تنگ ہے حیرت کریں گے آپ کہ مجھے حیدرآباد کے اندر ایک وہ خاندان جو سرحد پار پاکستان کے اندر جن کی رشتہ داریاں ہیں یعنی جب ہندوستان پاکستان ایک تھا اور بٹوارا ہو گیا تو کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے تو میں بیان کر کر تقریباً دو بجے بسترے پر آیا اور چاہیے رہا تھا کہ میں آرام کروں لیٹوں اتفاق سے دو چہرے اور دو مکڑے پتا لگ رہا تھا کہ یہ افغانی ہیں اور یہ سرحد پار والے ہیں مجھے خوب اس سے معلوم ہو گیا میں نے بات کو آگے بڑھایا طبیعت آرام کرنی چاہتی تھی لیکن یہ مسئلہ اپنے دل کا مسئلہ اپنی مرضی کی غذا تھی اپنے روح کی چاہت تھی چاشنی اور شیرنی تھی اس لیے میں نے نیند کو تھکان کو قربان کر دیا فجر تک ان لوگوں کو ساتھ بٹھا لیا تو سرحد پار سنگھ نام کی جو دریا ہے پاکستان کے اندر وہاں پر ایک گاؤں ہے جو ایک سو اکتیس گاؤں کا امیر گاؤں ہے چھوٹے چھوٹے کھیڑے اور ان کھیڑوں میں ان دیہاتوں میں اس کا جو بڑا کھیڑا ہے پائے تک سلطنت جس کو جس کا نام ہے مجاہدین اس گاؤں کا نام مجاہدین ہے ہر بچہ اپنے ساتھ ایک خصوصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ہر عورت وہاں کی مجاہدہ ہر مرد وہاں کا جفا کش کیا خصوصیات ہیں اور جہاد کی کیا برکتیں ہیں مجاہدین نام کے اس گاؤں کی کرامتیں برکتیں اور خدا کرے کہ ماحول پورے عالم کے اندر آ جائے اس میں ایک چھوٹی مثال میں نے کہا کہ پردے کے بارے میں کیا ہے ہمارے یہاں کوئی عزت لوٹ لے اور آبرو لوٹ لے اسمت دری کر دے وہ لائر کو خرید کر جج کو خرید کر بچ سکتا ہے وہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ماں بہن کو آنکھ اٹھا کر دیکھ لے بس اس کا دن وہ آخری دن ہے اس کے بعد وہ سورج گروب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا وہ کو اٹھی وہ اے کے فارٹی سیون اٹھا دھڑا دھڑ گولیاں لگی اور وہیں پر وہ دھیڑ ہو گیا امن سلامتی عورتوں کی عزت آبرو رات کے ڈیڑھ دو بجے کھیت کے اندر عورت ہل چلاتی ہے ہے کسی مائی کے لال کی مجال کہ آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ دے اس وہ گاؤں کا نام ہی مجاہدین ہے اور بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں اور اس گاؤں کی خصوصیات کے ساتھ انشاءاللہ اور اس کی کیفیات کے ساتھ ایک ابو نواز شاعر ہے اس کا جب انتقال ہوا وہ شاعر تھا شباب شباب عالم شباب کے اندر شرابی تھا کبابی تھا لیکن ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہا ہے پوچھا کہ آپ اور جنت میں آپ کی نماز جنازہ تو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا ابو نواز جو عربی شاعر تھا اس نے کہا کہ میرے گھر کے فلاں کمرے میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے اگر یہ چیز تم بھی اپنا لو تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے وہ کیا ابو نواز نے گھر میں چھپا کر وہ چیز رکھی تھی اور مجاہدین گاؤں کی خصوصیات کیفیات کیا ہیں اور بچے بچے کے اندر کیا جذبہ ہے عورتوں کے اندر کتنی جو ہے جمع مردی اور کتنی جذبے جہاد کے ساتھ وہ جیتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اس جو ہے مکمل تاریخ کے ساتھ اگلی جمعہ عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بدات اور خرافات رسوم رواج سے ہماری مکمل حفاظت پر بائے اللہ تبارک تعالیٰ جذب جہاد اور جذب شہادت ہم میں بیدار پر بائے آمین باغ الحمد للہ رب العالمین